زکریہ نے فراز سے انہوں نے عامر سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جمع تھیں اور ان میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوئی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہوئی آئیں ان کی چال ایسی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی آپ نے فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید پھر ان کو اپنی دائیں یا بائی جانی بٹھا لیا آپ نے ان کے ساتھ رازداری سے کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ رضوان ہو پھر دوبارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آپ روئی کیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کروں میں نے کہا آج کی طرح میں نے کبھی خوشی کو غم سے اتنا قریب نہیں دیکھا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑ کر خاص طور پر آپ کے ساتھ کوئی بات کی پھر بھی آپ روئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا انہوں نے کہا میں ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کر دوں یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جبرائیل مجھ سے ہر سال ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے مجھ سے دو بار اس کا دور کیا ہے اور مجھے اس کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آتی کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے اور میرے گھر والوں میں سے مجھے ملنے آنے والی آپ سب سے پہلی ہوں گی اور آپ کا بہترین پیش رو میں ہوں گا تو میں اس پر رو پڑی پھر آپ نے دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور فرمایا کیا آپ اس پر راضی نہیں کیا مومنوں کی عورتوں کی سردار بنو یا اس امت کی عورتوں کی سردار بنو تو اس بات پر میں ہس دی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار تین سو چودہ